السلام علیکم میں ہوں Mukhtar Ahmed virtual university government of Pakistan کے کورس پرنسپل آف مارکیٹنگ کے ساتھ اور کورس کا کوڈ ہے M G T three zero one اور آج ہم اپنا لیکچر نمبر تھرٹی تھری لے کے آئے ہیں آپ کے لیے تو we have started the communication with communication and of course in marketing communication we call it promotion and that is over four P the fourth P of marketing mix اور اس فورتھ پی کو ہم نے شروع کیا تھا لاسٹ لیکچر میں with the importance of showing the importance of communication اس پروسیس کو سمجھتے ہوئے and today will talk about the advertising advertising whatever you see again in the promotion mix you have five different component five different ingredients and there advertising personal selling sale promotion public relation اور publicity and direct marketing now will go one by one and will try to understand them یاد رکھیے کہ advertising itself is a huge subject ہم بزنس میں مینجمنٹ سائنس میں ماسٹر لیول پہ even P H D level پہ they have a independent subject advertising تو میں کوشش کروں گا کہ ایک لیکچر کے اندر اس کو آسان لفظوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں ادروائز جیسے میں نے آپ سے کہا کہ it itself is a complete subject the whole subject ایک پورا سیمسٹر اس کو ایڈورٹائزنگ کو ہم پڑھاتے ہیں تو آئیے آج کا سیشن شروع کرتے ہیں جو ہمارا تینتیسواں لیکچر ہے lecture number thirty three and that is about the advertising and remember last time talking about lecture number thirty two I آس you to go through certain سلائٹنڈورٹائزنگ کچھ ایڈورٹائزمنٹ دیکھیے ٹی وی پہ دیکھیے نیوز پیپر میں یا میگزین میں کوئی چانس ملا آپ کو وٹ ڈو فائنڈ کیا وہ انٹرسٹنگ تھی کیا ان ایڈ کے اندر وہ بیسک ماڈل جو آئیڈا ماڈل ہے یہ جو پروموشن کے لیے جو بیسک آبجیکٹو فلفل ہوتا ہے کریٹیکلی دیکھنا تھا نا اس کو کیا اٹینشن آپ کسٹمر کی اٹریکٹ کرتے ہیں اس کو دکھا کے کیا اس سے ڈیزائر انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس کے اندر ڈیزائر ہوتی ہے اس چیز کی and that was the reason I آس you to go through certain ads anyway with this hope کے آپ نے کوشش کی ہوگی آئیے چلتے ہیں آج کا سیشن شروع کرتے ہیں لیکن جلدی سے لاسٹ لیکچر کو بھی ریویو کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا وہ لنک اسٹیبلش ہو جائے جہاں سے ہمارا وہ کنیکشن ٹوٹا تھا لاسٹ ٹائم جب ہم نے خدا حافظ کہا تھا we start with the promotion as a set the fourth P of the over marketing mix and that was about promotion اور اس کے گولس کے ساتھ اس کے آبجیکٹو کے ساتھ ہم نے شروع کیا share with you the three basic objective the three basic goals and of course one کچھ کتابوں میں تین بتائے گئے ہیں but there is another fourth one too لیکن وہ بیسک تین کیا تھے گولس کیا تھے آبجیکٹو کیا تھے انفارمیشن کے ریمائنڈرس کے طور پہ پرسویشن کے لیے to informs to remind to persuade why to build the relationship of home producer and customer the company اور product and customer so that you should have more market share in the market and your sale should be high تو سارا مقصد تو bottom line is the same صحیح ہے پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح مارکیٹنگ کے اندر ہم نے اس کے بیسک کمپونیٹ ڈسکس کیے the four Ps ingredients of marketing similarly we do have ingredients of promotion promotion is a way of communication yes وہ ٹولس کیا تھے وہ انگریڈینٹس کیا تھے advertising person selling sales promotion public relation and direct marketing کیونکہ اب ہم انڈیویجل ایک ایک سے شروع کریں گے اس لیے I don't want to discuss them again here for each one of them and during the same lecture we also discuss about the communication process کیوں کہ promotion is a communication way of communication تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا کمیونیکیشن پروسیس کو بھی سمجھنا ضروری سمجھا ہم نے اس میں کیا دیکھا ہم نے کہ there are sender and receiver source and receiver بہت ٹو امپورٹنٹ پلیئر ہے اگین جو میسج دے رہا ہے وہ جو ریسیو کر رہا ہے and how this message is being process by by by the the sender or source and decoding from receiver اور جو آپ کا consumer in the case of promotion here اور اس میں میسج ایک ہوتا ہے جو ٹریول کرتا ہے through a medium through a channel then there was a feedback and we also discuss the noises جو اس میسج کی پراپر کمیونیکیشن میں پروسیس فلو میں ہرڈل بھی کریٹ کرتے ہیں to some extent the important thing was that in communication وہ کوڈنگ اور ان کوڈنگ ایک جیسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جو ماڈل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ steps in developing effective communication وہی اسٹیپ آج ایڈورٹائزنگ میں بھی اس کو اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ آپ اپنے آڈینس کو ٹارگیٹ کو اینالائز کریں آبجیکٹو سیٹ کریں میسج ڈیولپ کریں میڈیا سلیکٹ کریں اور پھر اس کو ویلویٹ بھی کریں sir type of steps we have already discuss in previous lecture and then very important AIDA model AIDA model مختلف اس کو پروناؤنس کرتے ہیں لوگ but this is basically of A I D A whatever communication we are doing it should fulfil those four steps four top things and they are your the tool whatever medium you are using کوئی بھی پروموشن کی ٹول یوز کر رہے ہیں ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں it should first of all get the attention of your potential customer the target اس میں انٹرسٹنگ کوئی چیز ان کے لیے ہونی چاہیے so that desire is there جب ڈیزائر ہوگی تو naturally and yes ultimately action should be ان کا کیا ہونا چاہیے کہ they should buy that product they should use that or service clear that was all about the previous lecture and said earlier will talk about advertising today what is advertising last lecture میں بھی میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا تھا آپ کے لیے very strong tool special these days اور یاد ہوگا جب ہم نے ریلیٹو امپورٹنس دیکھی تھی تو خاص کر کنزیومر مارکیٹ میں اندر جس مارکیٹ کی ہم زیادہ دے رہے ہیں اس میں advertising is playing the major role whole marketing process changing the customer trend changing the ایٹیچیوڈ directly playing very important role but what is advertising any platform of non personal presentation non personal mean کہ اس میں جو کمپنی کے لوگ ہیں ضروری نہیں کہ وہی آ کے آپ کو بتائیں کہ yes we here this is the best product خود نہیں ہوتے لیکن انہوں نے آگے اسپانسر کسی اور کو آگے کیا ہوتا ہے presentation by an identified sponsor yes sponsor is there T V پہ ایک ایڈ آتی ہے کوئی فلم اسٹار کوئی سیلیبریٹی کوئی اور important person they are using some product they are not kind of employee of those organisation but they are acting on behalf of certain identified sponsor صابن کی ایڈ آتی ہے ڈیٹرجنٹ کی ایڈ آتی ہے شیمپو کی ایڈ آتی ہیں الیکٹرانکس کی ایڈ آتی ہیں ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہو گے اب کوئی نہ کوئی وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن کی اس پروڈکٹ کو سروسز کو آپ کے لیے اس کا اس کو معاوضہ ملتا ہے پیمنٹ ملتی ہے company itself are not doing it most of time it is non personal presentation by an identified sponsor ٹھیک ہے اس کو ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں again any form of non personal communication paid for by sponsored using mass media to persuade inform audience media کون سا میتھس میڈیا میں کون سے آتے ہیں ٹی وی ہے پرنٹ میڈیا ہے ایون اب ڈائریکٹری بھی بناتے ہیں یلو پیجز وغیرہ پروڈکٹ سروس کے لیے بھی ہو سکتا ہے پبلک سروس ایڈورٹائزنگ بھی ہو سکتی ہے non profit organise public service advertising کیا ہو سکتی ہے کہ فلاں چیز آپ کی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے اس کو استعمال نہ کریں گورمنٹ آف ایڈورٹائزنگ ٹو ٹھیک ہے نا نان پروفٹ آرگنائزیشن آرگنائزیشن جو ہے وہ اگر ایڈ آتی ہے مختلف جو چیریٹی آرگنائزیشن ہیں وہ بھی ایڈ دیتی ہیں کہ جی بھائی ہمیں اپنے اس کے لیے یاد رکھیں فنڈ کے لیے similarly people some time politician yes candidates celebrities they also pay for their publicity ان کی ایڈورٹائزنگ کے لیے they are also using media the mass media یاد رکھیے بار بار کئی دفعہ میں ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے پروموشن کے حوالے سے پبلسٹی کو بھی یوز کر جاتا ہوں of course public relation publicities is separate thing لیکن جب کبھی اس طرح ڈسکشن کے اندر پروموشن میں میں پبلسٹی یوز کر رہا ہوں اس کا مطلب پروموشن ہوگا لیکن جب ہم اسپیسیفکلی پبلک ریلیشن یا پبلسٹی پڑھیں گے then of course that has a different approach similarly places tourism کی پروموشن کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ریزارٹ کا کسی ہلی ایریا کا باقی ایریاز کے بارے میں پروموشن آتی ہیں ایڈورٹائزنگ آتی ہے نیوز پیپر میں بھی میگزین کے اندر ٹی وی پہ بل بورڈ کے ذریعے بہت مختلف مختلف قسم کے ٹول یوز کر کے people do advertise to get the point کہ واٹ از ایڈورٹائزنگ کس کس چیز کے لیے یوز کر سکتے ہیں یس پروڈکٹ کے لیے سروس کے لیے پبلک سروس کے لیے non profit organisation even people لوگ اپنی مشہوری کے لیے مختلف کنٹریز کے اندر کینڈیڈیٹ ٹو پر اینڈ اس کو ٹی وی پہ اخباروں میں دیتے ہیں ہمارے یہاں بھی جب کبھی الیکشن ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بینرز آتے ہیں بڑے بڑے وہ جو اخباروں میں ایڈز آتی ہیں تو یہ ایک ٹول ہے پروموشن کا کمیونیکیشن کا we call it advertising and as said earlier the most important especially in this era or very effective directly affecting the consumer or the audience ان کے ٹرینڈس ان کے بہیویئر ان کے ایٹیچیوڈ کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کی پروموشن ٹیکنیکس ٹولس ایڈورٹائزنگ جو ہے especially so I hope you got it right let see what about the object of the advertising remember when we are talking about communication we also discuss their object goals course they are the same کون سے ہیں انفارم کرنا new product new use price change whatever additional things they are they آپ نے اس کا اسٹائل چینج کیا اس کے فیچر چینج کیے اس کے ایٹریبیوٹ چینج کیے اس کی پرائز چینج کی even you are coming up with new product so you have to communicate with your potential customer and how you are doing it this time you are doing through advertising so first function is first objective is of advertising is to inform second is to persuade encourage switching purchase now changing perception کیا مطلب ہوا پرسویٹ کرتے ہیں آپ اس کو ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں کہ yes your product is better switch from other product you are already using this is a time you should buy this sale لگاتے ہیں کوئی نیا سروس لے کے مارکیٹ میں آتے ہیں اخبار میں ایڈ آتی ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی کے ایڈمیشن اوپن ہو گئے what they are doing course informational part is there but same time they are persuading کسی ہمارے پاس فارن کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں ہمارے course curriculum is excellent government کی یونیورسٹی ہے abroad. Recognised all over Pakistan they are persuading you کہ you should come and take admission they so second objective the broader objective we are talking about advertising is to persuade information they the persuade کیا what about the next objective remind when to buy top of the mind of season something like that اس کائنڈ آف ریمائنڈر ریمائنڈ کرانا آپ کو اخبار میں دیکھتے ہیں آپ ایون گورنمنٹ ایڈ دیتی ہے تھرٹیتھ سپٹمبر سے پہلے پہلے فلاں چیز کر لیں اس ڈیٹ سے پہلے پہلے ٹیکس ریٹرن جمع کرا دیں what is this it's reminder to وہ جو ایڈ آ رہی ہے اپنی اس سروسز کے لیے اپنی ان ایکٹیویٹی کے لیے دے آر ریمائنڈنگ یو ٹھیک ہے نا ایڈمیشن کی یہ ڈیٹ ہے لاسٹ بار بار چھوٹی سی ایڈ بھی کئی دفعہ آ جاتی ہے specific just to remind you that last date is this one اس طرح پروڈکٹ کے بارے میں جسٹ ٹو ریمائنڈ یو کہ لوگ تو جانتے ہیں اس کو معلوم ہے لوگوں کو اس کے بارے میں اس پروڈکٹ کے سروس کے بارے میں they are already convince but still for reminding they have to go for they have to give the ads so جس طرح کمیونیکیشن میں ہم نے دیکھا تھا اور of course ultimate reason is to build the relationship کے انفارمیشنل پرسویشن اور ریمائنڈر کا رول ادا کریں اسی طرح ایڈورٹائزنگ کے بھی آبجیکٹو یہی ہوں گے ٹو مچ کلیٹر کیا مطلب ہوا اتنی زیادہ ایڈز ہیں اتنے زیادہ آپ کے اوپر انفارمیشن کی برمار ہے یاد ہے جب ہم نے کمیونیکیشن کا شروع کیا لاسٹ لیکچر تو اس میں ہم نے کہا کہ کس طرح آپ اس قابل ہوں گے کہ اپنے کسٹمر کی اٹینشن لے سکیں یہ کلٹر کیوں ہے television the big media tool the strongest اس وقت جو افیکٹ کر رہا ہے آپ کی کنزیومر پہ T V networks cable satellite dishes ڈھیر ساری نئی نئی آپ کے پاس چینل آ گئے دوسرے پرائیویٹ چینل پھر کیبل ٹی وی آ گئی ڈشز لگ گئے لوگوں کے سیٹلائٹ کے ذریعے اب آپ ساٹھ ستر اسی جتنے چینل بھی چاہیں دے سکتے ہیں تو کیا ہوا بھرمار آ گئی نا آپ کے اوپر مختلف ایڈس کی مختلف پروموشن ٹیکنیکس کی یہ بھی ایک ریزن ہے اسی طرح پرنٹ میڈیا میں پرنٹ میں کیا ہے newspaper magazine junk mail کبھی کئی کئی دفعہ وہ جو فلائر کے طور پہ پھینکتے ہیں لوگ واٹ از جنک میل ہے which you are not asking yourself آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ اپنا میل باکس کھولتے ہیں اس میں آپ کے پرسنل لیٹرز بھی ہوتے ہیں بل بھی ہوتے ہیں لیکن ساتھ بہت سارے فلائر کی شکل میں بھی چیزیں ہوتی ہیں جس کو عموماً ٹرم دیا جاتا ہے جنک میل تو کیا ہوا ٹی وی کی شکل میں پرنٹ میڈیا کی شکل میں بھرمار ہوگی آپ کے پاس ڈھیر ساری ایڈز آ رہی ہیں ڈھیر ساری آپ کو کوئی ادھر سے کہہ رہا ہے کہ نہیں buy over product this is the best one دوسرا کہہ رہا نہیں ہم بہتر ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا how to get the tension then people are getting fed of those type things جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اتنے چینلز ہیں کہ you are watching a program if the break is coming اور درمیان میں کوئی ایڈ شروع ہوگی تو you switch to another channel تو ہاؤ ٹو میک شیور کہ your customer your potential customer is watching your ad کس طرح اس میں اس کو کس طرح انٹرسٹنگ بنانا ہے then people use the companies the market use different tools اس کو ایڈس کو کس طرح اٹریکٹو کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے کسٹمر تک ان کی ریچ ہو سکے ان کی اٹینشن کو وہ لے سکے اس کے علاوہ radio is becoming another important it was earlier اب پھر دوبارہ ریڈیو کی طرف آستہ آستہ شفٹ زیادہ آ رہا ہے کیونکہ لوگوں نے زیادہ کمیوٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کمیوٹ میں of course they also listen the radio اسی طرح کچھ ہمارے گاؤں میں لوگ ریڈیو کو زیادہ استعمال کرتے ہیں کھیتی باڑی کریں ساتھ ریڈیو لے جاتے ہیں تو market know that so they have started using this media for their advertising So that is another way which can put is another way which can put overly billboard جدھر سے آپ گزرتے ہیں آپ بڑے شہروں میں گھسے سڑکیں بھری ہوتی ہیں ادھر بھی بورڈ لگے ہوئے ادھر بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں اب تو الیکٹرانکل بورڈ آ رہے ہیں جس میں چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں ایڈز چینج ہوتے رہتے ہیں تو یہ ساری جو کلٹر بنا ہے یہ جو برمار ہوئی ہے ایڈس کی اس سے کیا مسئلہ what is the problem the problem is how do you get the attention of your audience your customer this the big problem when we talking about the marketing point of view سے ہمارے لیے مارکیٹرس کے لیے جو ایشو ہے کہ اتنی بھرمار ہے ایڈس کی اتنا کلٹر ہے تو اس کے اب کیسے آپ اس قابل ہوں گے کیا کریں آپ کہ آپ کے کسٹمر کی اٹینشن آپ کو مل سکے کس طرح اس کلٹر کو بریک کرنا ہے with impact advertising the technique is the solution is impact advertising impact advertising کیسے ہو سکتی ہے ہیومر اپیل کے ذریعے make it a fun part this is a difficult part yes کچھ ایڈ میں اس طرح کی چیز کریں کہ ہیومرس ہو جائے کوئی ایڈ ذہن میں آتی ہے آپ نے ٹی وی پہ دیکھی ہو جس میں ہیومرس آنسر بھی ہو یونیک اٹریکٹونیس ہو کچھ اپیل ہوتی ہیں بس جینڈرز اپیل ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہو کہ میل کا پروڈکٹ ہے فیمل ایڈ دے رہی ہیں اس پہ اس طرح فیمل کے لیے کچھ چیز ہے اس میں میل کو بتایا گیا because this is a biological system جو اپیل ہے ڈفرنٹ جینڈر کی اس کو وہ یوز کرتے ہیں اپنی ایڈورٹائزنگ کمپین کے لیے ہیومر کو یوز کرتے ہیں فنی کریکٹرس کو کریکٹرسٹکس کو لے آئیں گے اس کے دوران ایڈس کے دوران تو وہ ایک وہی بات ہے اٹینشن لینے کے لیے دس از امپیکٹ ایڈورٹائزنگ اسے کہتے ہیں اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے emotional appeal different emotional you can use آپ صحت کی کوئی بات کرتے ہیں یہ میں نے پرٹیکولر ملک یوز کیا میرے اندر زیادہ پاور آ گئی میں نے وہ ہیوی چیز بھی اٹھا لی kind of these type of things attach certain things with your emotional appeal کے ساتھ آپ اپنی ایڈس کو بناتے ہیں مورل اپیل سیلیبریٹی اپیل کوئی بڑا امپارٹنٹ ہستی کوئی important figure they come come this we part of these kind of ads and then they tell you something sensory appeal what is sensory appeal you have five senses right آنکھوں کو چیز اچھی لگتی ہے کوئی اچھی سی بیک گراؤنڈ لینڈسکیپ یوز کر لی anything which can be more attractive that can be also have that can also have the impact on your audience the people who are watching it rational appeal logic کے ساتھ ایک ڈاکٹر آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ آپ ٹوتھ پیسٹ یوز کیجیے اس کے اندر یہ چیز ہے اور یہ دانتوں کے لیے کیونکہ ریکوائرمنٹ ہے اس لیے اچھی ہے see they have a logic behind that rational بات کر کے اس کو ریلیٹ کر کے بتایا it might have the impact so similarly other things those marketer they use all those different tools to break that clutter and to reach their customer تو ایڈس میں اندر وہ اپیلس وہ آنسر بھی شامل کیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنے آڈینس کے اپنے کسٹمر کی اٹینشن کو لے سکیں اٹریکٹ کر سکیں step to create an effective advertising campaign کس طرح آپ ایک افیکٹو ایڈورٹائزنگ کمپین بنا سکتے ہیں وہی اسٹیپس ہیں جو کمیونیکیشن میں ہم نے دیکھے تھے ڈیفائن یور ٹارگیٹ مارکیٹ ان کے نیڈس اس پروڈکٹ کے حوالے سے دیکھیں کہ وہ نیڈ کیا ہے از اٹ فنکشنل اور اسی حوالے سے پھر آپ ایڈورٹائزمنٹ میں وہ میسج دیں develop an advertisement advertisement that creates an image for your product that is sought by your target market کہ جو پوزیشن آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے کسٹمر کی مائنڈ میں ایڈ بھی اس طرح کی کریٹ کریں وہی پوزیشن جو وہ چاہ رہا ہے وہی چیز اس کو نظر بھی آئے اور وہی چیز اس کے لیے اٹریکٹو بھی ہوگی the five aims of advertising advertising کے پانچ ایم مختلف ٹیکس میں اس کو پانچ ایم کا نام دیا گیا ہے کسی میں اس کو اسٹیپس کا نام دیا گیا will go and talk each one of them دونوں شکل میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو بھی آپ ٹیکس فالو کر رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے کنفیوژن نہ ہو five M M for mission M for money M for message M for media and M for measurement five Ms mission money message media and measurement mission سے کیا مطلب ہے آبجیکٹو کیا آپ کے کیوں ایڈ بنانا چاہتے ہیں کیا بتانا چاہتے ہیں آپ سیل بڑھانا چاہتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ پروڈکٹ لوگ آپ کے پروڈکٹ کی طرف شفٹ ہوں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو انفارم کر رہے ہیں تو first M is for the mission that is basic objective the second M is me money اس منی میں پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنا آپ کا بجٹ ہے کیا آپ کی اسٹیج کون سی ہے چاہتے کیا آپ پینیٹریٹ کرنا چاہتے ہیں انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں whatever and then you will decide okay then what should be the message third M message کیا ہوگا اس کے کنٹینٹ کیا ہوگا یہ آگے جا کے ہم ساری چیزوں کو دوبارہ دیکھتے ہیں ابھی اور پھر میڈیا کی سلیکشن کریں گے میڈیا میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ میڈیا میں ٹی وی کو یوز کر رہے ہیں پرنٹ میڈیا کو یوز کر رہے ہیں آر اینی ادر میڈیا سمجھ آ گیا okay okay. Major advertising decisions کون سے لینے ہوتے ہیں آپ نے یہی ہے اس کو دوسری شکل میں بتاتے ہیں آپ کو objective setting budget decisions message decisions media and ultimately campaign evaluation لیکن کسی ٹیکس کے اندر فائیو کے طور پہ لکھا گیا کسی نے اس کو ڈیسیجنس کا نام دے دیا basic thing same that is what I that basic principle the same Kotler نے لکھے اسٹینٹر نے لکھے یا کسی اور نے لکھے میں کتاب لکھتا ہوں کوئی اور بک لکھتے ہیں basic principle stay the the same of course will give give we can different example ہم کسی کیسز اور لے سکتے ہیں ریفرنس کوئی اور دے سکتے ہیں لیکن بنیادی مقصد تو وہی ہے اس چیز کو سمجھیے اسی لیے میرے کوشش یہ ہوتی ہے کہ you should understand the basic concept باقی اس کی اپلیکیشن چینج ہوتی رہتی ہے سچویشن سچویشن ٹھیک ہے اس کو پھر تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اور ایک شکل میں objective setting budget decision message media and campaign evaluation objective میں کیا ہے کہ آپ کے آبجیکٹو آبجیکٹو کیا چاہیے let's go one one by and discuss the same right so we should be very much clear about the objective اب of objective will remain the the same three objective جو کمیونکیشن میں بھی ہم نے دیکھے اور جو آج کا لیکچر شروع کرنے کے شروع میں بھی شروع میں ہم نے جو ڈسکس کیا ہے information objective persuasion objective reminder objective clear ہونا کیوں ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے اسی طرح کی ایڈ بنانی ہے جو وہی میسج دے جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو پہلا اسٹیپ جو ہے آبجیکٹو دا مشن کیا چاہتے ہیں آپ یہ ایڈ کیوں بنا رہے ہیں آپ ایڈ کیوں دینا چاہتے ہیں مقصد کیا ہے کیا انفارمیشن کے لیے کیا ریمائنڈر کے لیے یا آپ پرسوٹ کرنا چاہتے ہیں پرسو کرنا چاہتے ہیں اپنے پوٹینشیل کسٹمر کو تو دیٹ شوڈ بی کلیئر ٹھیک ہے نا so informative advertising persuasive advertising and reminding advertising the same thing اور اس کے بعد جب گول آپ کا سیٹ ہو گیا میسج کے لیے then you will develop the message اب میسج میں کیا ہو سکتا ہے increasing the brand awareness increasing the by percentage changing the image of the product need for the product whatever وہی اسی جو بیسک objective کے اندر آگے تھوڑا سا اسپیسیفک ہو رہے ہیں اور پھر ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے تو ایڈ جو بھی بنانی ہو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کسٹمر کون ہے ہو از اے ٹارگیٹ آڈینس کون ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی ایڈورٹائزنگ کی آبجیکٹو کیا ہے اور پھر آپ کے پاس بجٹ کیا ہے setting the advertising budget we have already discuss this thing general way but let's be specific as far advertising is concern اب اس میں کیا دیکھنا ہم نے again if it is a stage product life cycle stage کے حساب سے کس اسٹیج پہ ہے انٹروڈکشن اسٹیج پہ ہے گروتھ اسٹیج پہ میچورٹی ہے ڈکلائن ہے اینڈ اکارڈنگلی بجٹ بھی چینج ہو جائے گا پھر مارکیٹ شیئر کتنے ہیں آپ کمپٹیشن کتنا ہے کولیٹر کتنا ہے اگر زیادہ آپ کو تاکہ اس پہ خرچہ کرنا پڑے شاید فریکوینسی کتنا رکھنا چاہتے ہیں ایڈورٹائزنگ کی فریکوینسی مین ہیئر کہ how frequent you want that ad should be on air if it is T V اور نیوز پیپر میں کتنے روزانہ دینا چاہتے ہیں ویکلی آنا چاہتی ہے بائی ویکلی آنا چاہتی ہے فورٹ نائٹلی دینا چاہتے ہیں کس طرح دینا چاہتے ہیں اینڈ ڈفرینشیشن کر رہے ہیں یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ تو آپ نے دیکھ لی طریقے کہ بجٹ کس طرح ڈسائڈ کرتے ہیں افورڈیبل میتھڈ پہ آپ کے کمپیٹیٹر نے کتنا ایڈ پہ خرچہ کر رہے ہیں پرسنٹیج آف یور سیل ہو سکتی ہے یا آبجیکٹو اینڈ ٹاسک میتھڈ بھی ہو سکتا ہے but the important thing of course will be which media you are selecting اور ایڈ پہ آج کل people are spending organization spending huge amount of money ہر ایک کی اپنی اپنی کاسٹ ہے if you are picking let see the most اور فیورٹ جس کو آج کل میڈیا سمجھا جاتا ہے وہ ہے ٹی وی کا اس پہ ایڈ کوئی بھی آتی ہے سیکنڈس کی ہوتی ہے thirty second forty second fifty second one minute and they are charging huge money about that and it depend also on timing to prime time پہ وہی ایڈ کی ڈفرنٹ کاسٹ ہوگی نسبت کسی اور وقت اگر آپ چلاتے ہو اور پھر آپ نیٹورک کون سا یوز کر رہے ہو لوکل نیٹورک ہے یا آپ اس کو نیشنل لیول پہ چلا رہے ہو وہ جو پرائم ٹائم کا ٹائم جو ہوتا ہے آر سے لے کے خبر نامہ یا اس کے بعد کا ٹائم تو اس کے وقت جو ایڈ چلتی ہیں وہ اس پہ زیادہ آپ کو چارج کرتا ہے ٹی وی کیوں کیونکہ اس وقت میکسیمم لوگ جو ہیں وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں but if the ad is coming at around four noon time accordingly اس کی کاسٹ کم ہو جائے گی لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایڈ چاہتے کس وقت ہے آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً جتنی بھی پیسٹیسائڈ وغیرہ کی ایڈز ہوتی ہیں چائے کے بارے میں ایڈز ہوتی ہیں وہ خبر نامے کے ارد گرد آتی ہیں کیوں کیونکہ وہ لوگ جن کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں وہ خبریں ضرور سنتے ہیں اسی طرح لیڈیز کی ہاؤس ہولڈ کی چیزوں کے لیے جو ایڈز آتی ہیں وہ جب ڈراما ٹائم ہوتا ہے اس اس وقت وہ چلاتے ہیں کیونکہ لوگ اس وقت گھر میں اس کو ڈرامے پہ لوگ زیادہ دیکھ بیٹھے ہوتے ہیں بچوں کے لیے ایڈ چلانی ہے تو بچوں کا جو فن ٹائم ہوتا ہے جس وقت کارٹون ٹائم ہوتا ہے اس کے دوران وہ ایڈ چلتی ہے کیونکہ زیادہ بچے اس وقت وہ ایڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو people company want want at that تو یہ بجٹ کا مسئلہ حل ہو گیا لیٹ سی نا let's come to the developing the advertisement strategy اب now actually you are coming to the جو ایڈ آپ کی ہے جو اس کو آپ نے کس طرح بنانا ہے اس کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جب اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں دیکھنی ہے میسج ڈسیزن کیا ہوگا اور میڈیا ڈسیزن کیا ہوگا تو ڈسیزن اب ان دونوں کو بھی انڈیویجلی ڈسکس کریں گے how to create an advertising message very creative thing it's not a piece of cake and of course creative people do that ہر ایک کسی کا بس کا کام نہیں ہے کیونکہ ایک بھی غلط ایڈ چل جانا آپ کے لیے نقصان دہ ہے it will give the wrong message کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے اچھی چیز تو دو چار لوگ شاید اس کی بات کریں بری چیز کی ٹین ٹائم زیادہ لوگ بات کریں گے تو ایڈ بناتے ہوئے بڑا کیئرفل ہو کے بنانا پڑتا ہے اور اس میں کریٹیوٹی کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے of course that is the important thing which is going to get the attention message کس طرح بنانا ہے کون سی چیزیں یوز کرنا ہے کیا فلو ہوگا کاپی کیا ہوگی as I said earlier advertising is a huge subject we need at least one full semesters and all so that with in this lecture you should be able to understand it اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کچھ ایڈ دیکھ لے لیں دیکھ کے آئیے تاکہ آپ کو کچھ تو آئیڈیا ہوگی کیا ہوتا ہے وہاں پہ جو میسج آپ چاہتے ہیں اس کی اسٹریٹجی بنائیے پھر کس کسٹمر کو فوکس کیا ہوا اس کو مد نظر رکھیں پھر اس کو کس طرح آپ نے اس بین میسج کو کس طرح اس میسج کے اندر بلینڈ کرنا ہے اور اس میں جو اپیل آپ کرنا چاہتے ہیں اس اٹ افکوس انفارمیشن کے لیے پرسویشن کے لیے یا ریمائنڈر کے لیے اس تینوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے you will develop the message کبھی ایک چھوٹی سی ایڈ کی وجہ سے ہیوج اماؤنٹ آف uh, جو اس کی سیل پہ فرق پڑ سکتا ہے پازیٹو اور نیگیٹو پہ so when you are deciding the message you have to remember that اس کا بینیفٹ کسٹمر کے لیے کیا ہے اس کو ویژلائز کیسے کرنا ہے آپ نے اور پھر اس کا جو اپیل آنسر ہے آپ کا اس میسج کا اس کو کیسے اس میں بلینڈ کرنا ہے بہت ساری کمپنی کے ایگزامپل دیے جا سکتے ہیں کہ ایک ایڈ اچھی بننے سے ان کی سیل پہ کتنا اثر پڑا you just read your textbook اس میں بھی ایگزامپلس ہیں کچھ اور پھر دیکھیے کہ کتنا اس پہ میجر پورشن جو ہے آپ کی جو کاسٹ ہوتی ہے پروڈکٹ کی اس پہ ایڈورٹائزنگ پہ پروموشن پہ آتی ہے تو میسج بناتے ہوئے you should be very careful and as a علی this is a technical part everybody can do it companies یا تو ان کے اپنے ایڈ کمپین کے جو آفیسز ہوتے ہیں وہ ان سے کام کرواتی ہیں ان کے پاس آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس ڈیزائنر ہوتے ہیں یا پھر ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے ذریعے وہ اپنی ایڈ کمپین بنواتے ہیں even let see if you are giving ad in the newspaper اگر آپ کے پاس اخبار ہو ذرا دیکھیں اس پہ کوئی بھی ایڈ اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہوتا ہے آئی کیچنگ تھنگ ہونی چاہیے اس میں لکھا ہوتا ہے ایڈمیشن اوپن تو but what is the message here آپ کے لیے فائدے کی ایڈمیشن اوپن ہو گئے اوپر کہیں یا نیچے کونے میں اس یونیورسٹی کا لوگو یا بڑا بڑا نام لکھا ہوگا کون کون سے پروگرام ہے because people are more interest کیا کیا program master program P H D program whatever تو مین چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ بورڈ شکل میں اس کو بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے کیوں کیونکہ these are the basic thing which are people are looking for باقی چیزیں آپ چھوٹے ٹیکسٹ میں بھی لکھ سکتے ہو باقی کیونکہ if person is interested of course وہ جو بگ فاٹ میں مختلف اسٹائل کے ساتھ لکھا ہوتا ہے that is to get the attention جب اٹینشن لے لی آپ نے پھر اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس میں سے پھر انٹرسٹنگ چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ کے لیے یہ بینیفٹس ہیں اس میں یہ اسکالرشپ ہے سم تھنگ لائک دیٹ تاکہ اگلے کی ڈیزائر ڈیولپ ہو کہ وہ اس ایڈ سے فائدہ اٹھا کے اور ایکشن بھی کرے کہ پھر وہ آپ کے لیے اپلائی بھی کرے ایڈمیشن لے یا if it is a product وہ پروڈکٹ کو یوز بھی کرے یا بائی کرے سو میسج ڈیولپ ہو گیا اس کی اسٹریٹجی آپ نے معلوم کر لی how to execute it execution of message اب اس میں پھر وہ جو فیلنگ والا آنسر ہے وہ دیتے ہیں slice of life lifestyle fantasy mood musical personality technical expertise scientific evidence testimonial evidence you then وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ افیکٹ کریٹ کرتے ہیں کہ ایک فیملی بتا رہے ہیں آپ وہ ویکیشن پہ انجوائے کر رہے ہیں ساتھ ہی کریڈٹ کارڈ کا ایک اس میں ڈال دیتے ہیں تو اصل میں وہ کریڈٹ کارڈ کی ایڈورٹائزمنٹ ہے لیکن وہ کیا بتا رہے ہیں آپ کو اس سے اٹیچ کر رہے ہیں اس اموشن کے ساتھ اس ایکزیکیوشن میں کہ یہ عام زندگی میں کتنی یوزفل چیز ہے سیملرلی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ڈاکٹر آتا ہے وہ اس کو گاؤن پہنا دیتے ہیں اس کا وائٹ کوٹ اور اس کو ڈاکٹر کے روپ میں لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی یہ میڈیکلی پروون ہے کہ یہ چیز اچھی ہے آپ کی صحت کے لیے فلاں چیز کے لیے this is also creating an effect similarly scientific evidence کہ یہ صابن سے ہم نے دیکھا کہ ہاتھ دھوئے تو اس سے میکسیمم آپ کے جرم جو ہے کلو لیتے ہیں اس سے نہیں اس کے جو دوسرے ہیں ان سے نہیں ہو سکتے evidence they can't speak like this because somebody can challenge them similarly testimonial evidence کہ لوگ آ کے ایڈ میں یا آپ دیکھتے ہیں اخبار میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ میں نے یہ اس چیز کا استعمال کیا مجھے اس کا اتنا فائدہ ہوا اس کو ایکسیکیوشن میں میسج کو آپ اس سے بلڈ کرتے ہیں تاکہ اس کا زیادہ افیکٹ ہو زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا لوگوں کا زیادہ ڈیزائر بنے گی okay I should also use it if it is so effective if it is so useful میں بھی اس کو دیکھ دیتا ہوں so that is how marketer use these type of things to execute their message in a way that it should have more effect on their potential customers the audience جو دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں similarly other things competitive advantage بناتے ہیں یونیک سیلنگ پروپوزیشن دیتے ہیں ہیومرس جسے میں نے آپ سے کہا اس میں آنسر ڈالتے ہیں اس طرح لائف اسٹائل ہے ٹیسٹیمونیل ہے and so many other things genders کے ساتھ پرفیوم کے ایڈ میں عموماً دیکھتے ہیں آپ کہ وہ this is basically the lifestyle کے ساتھ یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں تاکہ آپ کو اٹریکشن کے لیے آپ اس کے اندر آپ کے انٹرسٹ ڈیولپ ہو اور آپ اس پروڈکٹ یا سروس کو یوز کر سکتے next step is then choosing the media اب میڈیا میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا what are those things you can have the T V you can have the print media جس میں نیوز پیپر ہے میگزین ہے بل دوسرا فلائرز ہیں ٹیبلائٹس ہیں بہت ساری چیزیں اس میں آتی ایون وہ جو آپ اس کے علاوہ جو بل بورڈز ہیں باقی جو ایون آپ جو ریپنگ وغیرہ ہوتی ہے پیکجنگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو بھی لوگ اپنی ایڈورٹائزنگ کے لیے یوز کرتے ہیں تو now you have to again select which media which is a carrier which is a tool you want to use and again it will depend on so many those all those things the target market the type objective کیا ہے کتنا فجر ہے آپ کے پاس اور what you actually want to do تو یہ ساری چیزیں افیکٹ کریں گی آپ کی ایون ہر اسٹیج پہ کر رہی ہیں of course at the media selection level too اس میں دیکھتے ہیں کیا کیا ہے major kind of media you can have the television as I said you can have the newspaper direct mail اور جسے جنک میل کا نام بھی آج کل لوگ کہتے ہیں ریڈیو ہے یلو پیجز ہے میگزین ہے آؤٹ ڈور ہے انٹرنیٹ ہے اینڈ سو آن کچھ چند کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں television the strongest media especially this today is market اور اس میں آپ تو کیبل ٹی وی ڈش وغیرہ باقی چیزیں آ گئی ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہے ایون آپ کیبل ٹی وی پہ آج کل دیکھیں کہ اسکول کالجز کے لوگ بھی ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہوتے ہیں ایون آپ کے جو گروسری شاپس ہوتی ہیں وہ بھی ایڈ آ رہی ہیں اس پہ so people are using this as also their media for their advertisement اب پہلے تو اتنا ٹی وی پہ آپ نے ایڈ بڑی بڑی کمپنیز دیتی تھی ناؤ ایون دا اسمال جن کے بزنس ہیں وہ بھی لوگ دے رہے ہیں چھوٹے موٹے ٹریننگ سینٹر ہیں ایون جم ہے بک شاپس ہیں گروسری کی شاپس ہیں ہوٹلس ہیں چھوٹے وہ سارے بھی اس طرح کے جس آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ایڈ چل رہی ہوتی ہیں even now see the you borrow the movies آپ رینٹ پہ لے کے آتے ہیں مووی لے کے آتے ہیں سی ڈی لے کے آتے ہیں اس کے اندر بھی ایڈ چل رہی ہوتی ہیں تو TV is another of course major media for advertising and marketing can now target the audience through special interest channel آپ دیکھتے ہو اسپورٹس چینل ہے اس پہ اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہی ایڈ چل رہی ہوں گی لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اسپورٹس کے صرف اسپورٹس کے جو دیکھنے والے ہیں شوقین وہی دیکھیں گے تو وہ اسپورٹس ریلیٹڈ جتنی ایڈ ہے اسی پہ آنی چاہیے لیکن ایزیلی ڈو دیٹ نا سملرلی آپ کا جو ہوم جس پہ ڈراماز وغیرہ ہے فلم اس پہ وہ گھر کے بارے میں ایڈ زیادہ ہوں گی چیزوں کی ہوں بزنس کا جہاں پہ ہے لیٹ سی جہاں پہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ وغیرہ کی انفارمیشن آ رہی ہے وہاں پہ اس طرح کی ایڈ آئیں گی جو بزنس ریلیٹڈ ہوں گے تو it is now becoming easier in a way to for the marketer to ad give ad in to the specific interest group لیکن اس میں یاد رکھیے کہ وہی وہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہاؤ مچ یو ہیو کتنا پیسہ لگانا چاہتے ہیں کتنا خرچہ کرنا چاہتے ہیں اس پہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کمپین پہ کیونکہ this is the most I think expensive thing option ہے تو اس پہ بہت خیال کرنا ہے ڈسائڈ کرتے ہوئے ریڈیو جیسے جیسے لوگ زیادہ کمیوٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کے پاس گاڑی ہے now it's travelling of half an hour is no problem اپنی جاب کے سلسلے میں اپنی ایجوکیشن کے سلسلے میں پیپل ڈو کمیوٹ اب ساتھ ساتھ اس میں ریڈیو کا بھی زیادہ اس کا مطلب یوز ہونا شروع ہو گیا تو ناؤ اگین شفٹ ٹوڈ advertising through radio very easy to target your audience اس میں تو آج کل موبائل بھی ہوتے ہیں وہیں سے فون کر کے بھی آپس میں کارسپونڈنگ ہو رہی ہوتی ہے پرنٹ اور پرنٹ میں جیسے آپ سے میں نے کہا تھا کہ newspaper magazine and type of things consumer and business publications consumer بھی دے رہے ہوتے ہیں بزنس کے اپنے بھی اس میں بھی پبلیکیشن سیپریٹ بھی ہو سکتی ہیں can specifically target your market ٹھیک ہے سنڈے کو آپ دیکھتے ہو کہ جتنی بھی جابس کی اوپننگ ہوتی ہیں ساری سنڈے مارکیٹ میں آ رہی ہوتی ہیں سنڈے کے اخبار میں ہوتی ہیں people are sitting at home گاڑیوں کی میکسیمم سنڈے کی اس میں دی ہوتی ہے ایڈ اسپیسیفک آج کل اخباریں بھی آ گئی لوٹ ہے اور اس طرح کی بہت سی ہیں جس میں اسپیسیفک ایڈ دی ہوتی ہیں and marketers is full study subscription وہ دیکھتے ہیں کہ اس فلانی اخبار کی کتنی ہے سبسکرپشن ہے فلانے میگزین کی کتنی ہے وہ کس ایریا کے اندر ہے کون سے لوگ زیادہ لیتے ہیں تاکہ وہ اکارڈنگلی اپنی ایڈورٹائزمنٹ کمپین کو اسی کے مطابق پک کریں پھر اس میں دیں صحیح ہے آؤٹ ڈور ایڈورٹائز میں کیا آ جاتا ہے بل بورڈ آ جاتے ہیں بڑے بڑے آپ دیکھتے ہو وہ بورڈ سے بنے ہوتے ہیں جن کے اوپر لائٹنگ بھی ہے رات کو بھی نظر آ رہے ہیں اب تو الیکٹرانکلی آ رہے ہیں کہ اس میں چینج ہوتی رہتی ہیں صحیح ہے اسی طرح ڈسپلے آتے ہیں اور جس میں الیکٹرانک جیسے میں نے آپ سے کہا and can be local and regional اور نیشنل لیول بھی ہو سکتا ہے اینڈ سملرلی جو بڑے شہر ہیں بیسیکلی اس میں آپ دیکھتے ہو کہ یہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں اسی طرح آپ کسی ریزارٹ ایریا میں جائیں پکنک پوائنٹ پہ جائیں تو ہلی ایریا میں بھی بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں اور مخصوص ایک پروڈکٹ یا سروس کی طرف آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں ادر ایڈورٹائزنگ میڈیا میں کون سا آ سکتا ہے یہ تو آپ کو جنرلی بتائے کہ آپ کے پاس پرنٹ میڈیا ہے ٹیلی ویژن ہے ریڈیو ہے آؤٹ ڈور ہے اس کے علاوہ باقی بھی کچھ ہو سکتے ہیں وہ کون سے ہیں ٹرانزٹ ایڈورٹائزنگ اسے کہتے ہیں وہ عموماً کیا ہوتا ہے بس اسٹیشن پہ بسوں پہ ٹرین پہ جا رہے ہیں ایون بائی ایئر سفر کرتے ہیں تو ایئرپورٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں وہ بل بورڈ بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں ان کو ٹرانزٹ ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے سینما ایڈورٹائزنگ ہے فلم فلم دیکھتے ہیں اس کے درمیان آتی ہیں ایون آپ میں نے آپ سے کہا کہ آپ سیریز یا ویڈیو آپ رینٹ پہ لاتے ہیں اس کے اندر ایڈز آ رہی ہیں ads on telephone booths and park benches benches پہ بھی ایڈ لگی ہوتی ہیں ایون درختوں پہ آپ دیکھتے ہو کہ وہ چپکا جاتے ہیں چیزیں سملرلی لائف تھیٹر جو ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ڈسپلے ہوتا ہے ایون کو فنکشنز ہوتے ہیں آپ سیمینار دیکھتے ہیں ورک شاپ دیکھتے ہیں مختلف کمپنیز آ کے اپنی ایڈورٹائزنگ وہاں پہ بینر لگاتی ہیں ڈائریکٹری ایڈورٹائزنگ یلو پیجز اس کو کہتے ہیں this is also becoming especially ہمارے یہاں تو کچھ چند سالوں سے یہ شروع ہوا ہے this is also becoming an effective way of advertising and hot air balloons بڑے بڑے بیلون جو ہے وہ ایک مخصوص مختلف کمپنی جو ہیں اس کو اس میں ہوا بھر کے چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے وہ ایڈ ہو رہی ہوتی ہیں so see how many alternative you can have man you are selecting the media تو آپ ٹی وی سے ٹی وی کا بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں پرنٹ کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں آؤٹ ڈور کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں ادرس کو بھی that that is is why we said in beginning much and becoming difficult for the marketer to get the attraction of their customer اور advertising is important the promotion is important because this is the first step in the process of this marketing تو جب تک کمیونیکیشن نہیں ہوگی promotion is a way of communication تو how can you then start developing the relation relationship with the customer and how can you then be successful in the market اور ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے اور of course any decision we are taking after segmentation and targeting we always have to keep in mind who is our potential customer اس کے مطابق پھر آپ نے ایڈورٹائزنگ کمپین کا ڈیسائڈ کرنا ہے یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں ڈیو ٹو ٹائم کنسٹین کچھ پورشن ایڈورٹائزنگ کا رہتا ہے میں کوشش کروں گا کہ اگلے لیکچر کے شروع میں اس کو ایکسپلین کر دوں اور پھر ہم سیلس پروموشن کی طرف آئیں گے remember we started with the first ingredient of promotion اس کو سمرائز کر لیں we started with the advertising the strongest tool اس ریلیٹو امپورٹنس کے حساب سے کنزیومر مارکیٹ میں especially advertising is at number one اس میں ہم نے فائیو ایم آف ایڈورٹائزنگ کو بھی دیکھا جس کو فائیو ایم ماڈل بھی کہتے ہیں کبھی کبھی basically that say first M is mission second M is money that is the budget third M is the message fourth is the media and fifth one is the measurement اور اسی کو ہم نے ایک اور نام بھی دیا ایک اور ٹیکس کے حوالے سے دوسرے ٹیکس کے ریفرنس سے میجر ایڈورٹائزنگ ڈسیزن بھی کہتے ہیں وہی چیزیں ہیں مشن یا یہاں پہ objective setting what is objective وہی آبجیکٹو وہی مشن وہی گول تھری جو ہم نے دیکھے انفارمیشن کا پرسویشن کا یا ریمائنڈنگ کا اور پھر بجٹ ڈیسیژ وہاں پہ فائیو ایم میں اس کو منی کا نام دیا گیا یہاں پہ اس کو بجٹ ڈیسیز کا نام دیا گیا again it has to depend on so many different what you want what your objective کون سا میڈیا یوز کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنے اور اس کے باقی چار طریقے بھی بتائے ہیں تین دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک فکس کر دیتے ہو پرسنٹیج آف سیل پہ کر لیتے ہیں ڈسائڈ کمپیٹیٹر کتنا خرچہ کر رہا ہے اتنا کر لیتے ہو یا کسی ایونٹ کے حساب سے اگر اس پہ زیادہ خرچہ ہو رہا ہے you can have special budget for that and third third then stage is a message decision کہ اس میں کیا ہوگا کیسے آپ نے کنوے کرنا ہے اس میں اپیل کا آنسر کیسا ہوگا اس کے اندر جو باقی چیزیں آرگومنٹ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں اینڈ دا میڈیا ڈیسیزن جو ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈفرنٹ میڈیا آپ کے پاس اور پھر لاسٹ واس کمپین اویلویشن ابھی ان چیزوں کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا آگے چل کے اس کو دیکھیں گے چوزنگ دا میڈیا میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس میجر میڈیا کون کون سے ہیں ٹیلیویژن ہے نیوز پیپر ہے ہیں یلو پیجز ہیں آؤٹ ڈور ہے انٹرنیٹ ہے ڈائریکٹ میل ہے اور you have the radio what about next of course course we'll continue with the advertising and of course ان شاء اللہ سیل پروموشن تھرٹی تھری اگلے لیکچر پہ ہم ایڈورٹائزنگ کمپین ٹائمنگ کا ڈیسائڈ کرنا فریکوینسی کیا ہونی چاہیے ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور پھر اینڈ پہ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ ایڈورٹائزنگ کو اپنے کو ویلویٹ کر سکتے ہو اور پھر ہم شروع کریں گے سیل پروموشن کو پھر کوشش کیجیے کہ تھوڑا سا ایڈورٹائزنگ کے بارے میں پڑھنے کے بعد کچھ ٹی وی پہ ایڈز دیکھ لیجیے میگزین کوئی دیکھ لیں اور جو کچھ پڑھا اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں اور ٹرائی ٹو سی کے whether the companies are organisation following the same thing which tax is saying or not اس امید کے ساتھ کہ آپ محنت کریں گے اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے اللہ حافظ السلام علیکم